جی صاحب جی فرمائیے نہیں مطلب مطلب مطلب نہیں نہیں سمجھا ہی مسئلہ ہاں, ہاں۔ اچھا مطلب یہ ہے کہ نکالنے کا طریقہ تو بتایا ہاں۔ ڈالنے کا طریقہ کیا ہے چلو وہ بتا دیتے ہیں آپ اچھا،, اچھا اچھا جانی بھائی نے پوچھا بمبئی سے اچھا انتقال ہو گیا چلیے اچھا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے سنی بھائی تھے ہمارے مغفرت فرمائے ہوتا یہ ہے کہ تقریباً پیٹ میں بچے حمل ٹھہرے ہوئے ایک سو بیس دن ہو جائیں ایک سو بیس دن جب ہو جائیں تو ایک فرشتہ آتا ہے اور اس میں جان ڈالتا تو اس کے بعد وہ بچہ زندہ ہو جاتا ہے اور اس میں وہ روح بھی ڈالتا ہے اور اس کی ساری قسمت کا حال بھی لکھ دیتا ہے کہ اس کی زندگی میں اتنا رزق ہے اتنا جیے گا یہاں مرے گا وغیرہ وغیرہ تو ماں کے پیٹ میں ہی بچہ ہوتا ہے تو ایک فرشتہ آن کر اس میں روح پھونک دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اور اس کے بعد میں جب موت آتی ہے تو حضرت اسرائیل علیہ السلام اس کی روح کو قبض کرتے ہیں جیسا قرآن مجید میں کہ اسرائیل تمہیں موت دیتا ہے اسی طرح اور اسی طرح ایک دفعہ کوئی مسئلہ آ گیا تھا جانوروں کی روح کیسے قبض ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ تو ہم نے اس میں تحقیق کی ایک جزیہ ہمیں ملا علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر روح البیان میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جاروں کے روح قبض کرنے کے لیے ایسا نظام رکھا ہے کہ وہ خود اسے قبض کرتا ہے اپنی قدرت سے اور انسانوں کو روح جو قبض ہوتی ہے تو وہ اس پر فرشتہ متعین ہے جو وہ روح قبض کرتا تو اسی طرح جب بچہ پیٹ میں ہو تو زندہ تو جب ہی ہوگا جب اس میں روح ڈالی جائے تو فرشتہ اس میں روح پھونک کر اس کی ساری قسمت کا حال جو ہے وہ بھی اس میں لکھ دیتا ہے کہ کتنی زندگی کتنا رزق ہے اور کیا کیا ہوگا وغیرہ وغیرہ یہ اس کے پیٹ میں ہی سارا سلسلہ ہو جاتا ہے بچے کے دنیا میں آنے سے پہلے ساری چیزیں اس کی لکھ دی جاتی ہیں